نمبر گیارہ حج عورتوں کے لیے جہاد کا قائم مقام ہے عن امل ام المؤمنین رضی اللہ عنہ انہا قالت یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد قال لا لکن افول الجہاد حجم مبرور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں کیا ہم بھی جہاد میں حصہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یعنی عورتوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے